مولانا محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا قابل احترام حضرات علماء نظام معزز مہمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بے انتہا مسرت اور خوشی ہو رہی ہے آپ حضرات کے درمیان اپنے آپ کو پا کر اور بڑی سعادت کی بات ہے خوش نصیبی کی بات ہے کہ علماء کے جمگٹے میں مہمانان نے رسول کے درمیان اللہ نے ہمیں کچھ ساعت نصیب فرمائی اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے دنیا میں آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے معزز مہنبارہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عزیز طلبا لمبی چوڑی بات تو کرنی نہیں ہے تو ایک بات کر کر میں آپ سے اجازت لوں گا پہلی بات یہ ہے اگر کل آپ نے عنوان سنا تو آپ نے پہچانا ہوگا کہ ہم نے امت کو اور اپنے مخاطب کو حاضرین کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ آپ اپنے مقام کو اوقات کو اپنی حیثیت کو اپنی عظمت کو پہچانیں کہ آپ ہیں اور ہونا کیا چاہیے تھا اس مقام پر اور ہو کیا رہا ہے عالم میں آپ کے ساتھ اسی طریقے سے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ ہیں کون آپ کسی کالج کے اسٹوڈنٹ ہیں کسی یونیورسٹی کے آپ طالب علم ہیں یا ایک کہ سائنس ٹیکنالوجی اور علوم دنیا کے کے سینوں پر آپ قدم رکھ رہے ہیں تو جواب یہ ہے کہ آپ علوم عالیہ اللہ کے قرآن اللہ کی کتاب سرور آقائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں کے محافظ اور حامل ہیں آپ علم اپنے عنوان سے پہچانا جاتا ہے چمار جو ہوتا ہے چپل پیتا ہے وہ بھی اسکن کا ہوتا ہے چمڑے کا ہوتا ہے ہاسپٹل میں جو سرجن ہوتا ہے ڈاکٹر وہ بھی چمڑا پیتا ہے لیکن دنیا کا کوئی انسان ان دونوں چمڑا اور اسکن سینے والوں کو ایک نگاہ سے نہیں دیکھتا وہ چمار وہ موچی جو چپل سیتا ہے چمڑے کا جوتا پیتا ہے اور وہ سرجن جو چمڑے پر ٹاکا لگاتا ہے ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے مرتبے میں عظمت میں اس لیے کہ ان کے علم کے عنوان کے نسبت ٹاپک اور سبجیکٹ کی نسبت الگ ہے ہاسپٹل کے اندر مختلف شعبے ہوتے ہیں آم کا شعبہ ہوتا ہے دماغ کا شعبہ ہوتا ہے ہڈیوں کا شعبہ ہوتا ہے چائلڈ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں لیڈیز ماہرین ہوتے ہیں ان میں مراتب ہیں جو دماغ کا ڈاکٹر ہے اس کا مرتبہ اونچا ہے اور جنرل فزک ڈاکٹر ہے عام ادویات دیتا ہے بخار کے لیے سر درد کے لیے کھانسی کے لیے زکام کے لیے اس کا مقام اور ہے اس کی پیمنٹ اس کی تنخواہ اور اس کی تنخواہ میں زمین آسمان کا فرق یہ فرق اگر آپ پہچان چکے ہیں تو آپ کی نسبت سفا چبوترے سے ہے آپ کی نسبت دار ارقم سے ہے آپ کی نسبت سیدنا ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل جا کر ملتی ہے آپ کی نسبت حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تفسیر میں جا کر ملتی ہے آپ کی نسبت فقہ کے اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر ملتی ہے آپ کی نسبت خانخواہی نظام میں تصوف میں حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ سے جا کر ملتی ہے اور یہ سارے سر چشموں کا مرکز سربر کونین آقا دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرانی ہے اور آپ کے تعلق سے کہا گیا ان ہوا اللہ وحی یوہا وما ينطق عن ہوا یہ اپنی مرضی سے نہیں کہتے یہ وہ کہتے ہیں جو جبریل امین اللہ تعالیٰ کے یہاں سے لے کر آتے ہیں اور جبریل امین اپنی مرضی سے نہیں کہتے ذی قوت عند ذی العرش مکین متعین صد امین وما صاحبکم بمجنون اللہ جو کہتا ہے اس کو لے کر آتے ہیں تو آپ کی نسبت کسی آکسفورڈ یونیورسٹی سے نہیں ہے آپ کا رشتہ دنیا کے کسی کالج سے نہیں ہے تفسیر کی بات ہو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے فقہ کی بات ہو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے حدیث اور روایتوں کی بات ہو سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے تصوف کی بات ہو سعید العلی کرم اللہ وجہ سے ہے اور پھر ان کا جو مرکز ہے جناب محمد الرسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کی ذات گرامی یہ اللہ تبارک تعالیٰ سے علم لے کر انا قاسم اللہ یوتی آپ فرماتے ہیں کہ علم دینے والی ذات اللہ کی ہے میں تقسیم کرتا ہوں میں علم نہیں دیتا اس لیے آپ کے لقب کے ساتھ نبی العمی کہا گیا کہ آپ ان پڑھ ہیں اس اعتبار سے کہ دنیا میں کسی مدرسہ گئے نہیں کسی مکتب گئے نہیں کسی کالج کا منہ نہیں دیکھا براہ راست اللہ تبارک تعالیٰ آپ پر علوم علقا فرماتے ہیں وہی فرماتے ہیں اب بتائیے آپ انصاف سے بتائیے کہ وہ انگریزوں کی کالجیں یہود و نصارہ کے یونیورسٹیز کہ جہاں بے حیائی کا اڈا ہے بے شرمی کا اڈا ہے ڈانجا استعمال ہوتا ہے حسین استعمال ہوتا ہے لو سکھایا جاتا ہے محبت سکھائی جاتی ہے اس کو معاشقہ سکھایا جاتا ہے قتل و غارت گیری سکھائی جاتی ہے دہشت گردی سکھائی جاتی ہے ان کی طرف نسبت ان کی ہے یا سپا وہ چبوترا کہ جہاں مرنے والا دوسرے کو پانی دیتا ہے کہ میں خود مر جاؤں اور ان کالجوں کے اندر زندہ آدمی دوسرے کا خون کرتا ہے مڈر کرتا ہے اور دوسرے کے جیب کے اندر ڈاکہ ڈالتا ہے اور اس کی تعلیم یہ ہے کہ مرنے والا دوسرے کو دیتا ہے دوسرا تیسرے کو دیتا ہے پھر وہاں سے پہلے تک آنے تک یہ شہید ہو چکا ہوتا ہے دوسرے تک جانے تک وہ شہید ہو چکا ہوتا ہے اور پانی باقی رہ جاتا ہے سب ایسار کے معاملے کے اندر اللہ کے راستے میں جانے شہادت نوش کر چکے ہوتے ہیں اور مدینہ طیبہ کے اندر بکری کے ایک شریف ایک مکان سے دوسرے دوسرے سے تیسرے وہ زیادہ محتاج وہ زیادہ محتاج اور پھر پہلے مقام کے اندر لوٹ کر آتی ہے یہ تعلیم سپا چبوترے کی یہ اخلاق ہے اس کا یہ کردار ہے اسی لیے پوری دنیا کے اندر آپ یہ نہیں دکھا سکتے کہ کہیں مدرسے کے طلبا نے چکا جام کیا ہو ہڑتال کی ہو سڑک کے لائٹ کو انہوں نے پھوڑا ہو انہوں نے احتجاج کیا ہو یہ کون ہے جو قتل کرتے ہیں غارت گیری کرتے ہیں آئے دن میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے ورنہ اگر ان کی خبریں کھو دی جائیں آئے دن یہ لگتا ہے کہ ایک طالب علم اپنی جو لیکچرار ہے لیڈیز اس کے ساتھ غلط تعلقات قائم کرتا ہے ان کے علمی مراکز کے اندر بے حیائی کے یہ نمونے ہیں استاد نے کہا کہ آپ ہوم ورک کر کے کیوں نہیں لائے عملی مشکر کر کے کیوں نہیں لائے جس بچے کے اندر کتاب ہونی چاہیے تھی اخلاق کے دروس ہونے چاہیے تھے اس کے اندر وہ کٹا رکھتا ہے بندوق رکھتا ہے اور اس استاد کو اس لیے چلا دیتا ہے کہ اس استاد نے میرے ساتھ معاملہ سختی کا کیوں کیا میری معشوقات کے سامنے مجھے ذلیل کیوں کیا یہ ان کے مراکز کی یہ حالت ہے اور یہ مدارس اخلاق دیتے ہیں یہ مدارس نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کے سیرت کو عالم کے اندر تقسیم کرتے ہیں اور آپ حضرات کی نسبت صفا سے ہے آپ حضرات کی نسبت دار ارقم سے ہے آپ کا مقام کائنات کے اندر سب سے اونچا ہے یہ کالجوں کے پڑھے ہوئے یہ یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے ان کا علم جب ڈاکٹر مرتا ہے اور کپن میں گرا لگائی جاتی ہے گھانٹی لگائی جاتی ہے تو اب وہ ڈاکٹر کی ڈاکٹری ایکسپیئر ہو گئی جیسے دوا کا ایک پین ہوتا ہے آپ نے دوا لی ہوگی میڈیکل شاپ کے اندر تو اس میں لکھا ہوتا ہے مینوفیکچر ڈیٹ اور ایکسپیری ڈیٹ کہ اس دوا کو کب بنایا گیا اور اس دوا کی استعداد اور صلاحیت کب تک ہے ایکسپیری ڈیٹ ہوتا ہے ڈاکٹر کی موت کے بعد کسم کی گھاٹی کے ساتھ ڈاکٹر مر گیا اس کا علم مر گیا اس کا فن مر گیا اس کا ہنر مر گیا دنیا کی کوئی طاقت اب اس کے پاس بخار کے علاج کے لیے نہیں جائے گی انجینئر کے مرنے کے بعد کتن کی گرہ کے ساتھ اور کتن کی گھاٹی کے ساتھ اس کی بیس ڈگری مر گئی اور اس اس کا مر گیا اب اگر وہ جس اپارٹمنٹ بنایا ہے نے برج تعمیر کی ہے اس نے بلڈنگ کو بنایا ہے اب کوئی اس کی مرمت کے لیے کوئی نہیں جائے گا خود اپنی خبر کی مرمت نہیں کر پائے گا بڑے بڑے چوہے اس کے اندر سوراخ کر رہے ہوں گے اس کی پسلیاں آپس میں مل رہی ہوگی اور اس کی مٹی اس پر گر رہی ہوگی اور اس کی قیمت اس کو چاٹ رہی ہوگی دنیا کا ہر فن اس آدمی کی موت کے ساتھ اور اس کی کفن کی گراہ کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے لیکن کیا آپ نے نہیں سنا کہ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ تلن نے رشاط فرمایا آپ زندہ ہیں تو دولت والے آپ زندہ ہیں تو نعمت والے آپ کفن میں ہیں تو نعمت والے آپ قبر میں ہیں تو نعمت والے آپ حشر میں ہیں تو نعمت والے آپ خلسرات پر ہیں تو نعمت والے آپ جنت میں ہیں تو نعمت والے ہے کوئی دنیا کا ہی ہے کوئی دنیا کے اسی ڈگری بتائیے آقا نے فرمایا کہ قبر کے اندر کہ جس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے وہ پورا قرآن ہے یا تھوڑا قرآن ہے علوم نبوت ہے پیروں کی طرف سے عذاب آنا چاہتا ہے یہ قرآن حجت کرتا ہے کہ اللہ ساری دنیا بدکاری کر کر جلاوت کی حالت میں سوئی ہوئی تھی اور کڑاکی کی سردی میں دسمبر میں جنوری میں یہ اٹھتا تھا ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا تھا غسل کرتا تھا اور مجھے یعنی تیرے کلام کو مجھے سینے سے لگاتا تھا اے اللہ اگر میں سکتا ہوں تو اس خبر کے اندر عذاب نہ آنے پائے ہے کوئی دنیا کے بیچ آکسفورڈ یونیورسٹی کی ڈگری بڑے افسوس کی بات ہے بھائیوں میرے کہ آج مدرسے میں پڑھنے والے ان یونیورسٹیوں کے فارغین کو دیکھ کر ان کالج کے فارغین کو دیکھ کر حسرت سے دیکھتے ہیں ارے افسوس کی بات ہے کہ سونے کا ذخیرہ رکھ کر پیشاب کی ٹھیلے کی طرف آپ تعجب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کیا حیثیت ہے ان کی ان ڈاکٹروں کی کیا حیثیت ہے ان انجینئروں کی کیا حیثیت ہے اور ان وکلا کی کیا حیثیت ہے ان ججوں کی کیا حیثیت ہے اللہ کا وہ قرآن ہے جس کو ہم مخلوق بھی نہیں کر سکتے یہ اللہ کا کلام ہے یہ اللہ کی صفت ہے اور اللہ کی صفت سینے میں رکھ کر کروڑوں کروڑوں لوگوں میں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو چن لیا کہا یہ پیشاب کے ڈھیلے بنانے کے لیے ہے کہا یہ بلڈنگیں تعمیر کرنے کے لیے ہے کہا یہ لوہے کو آپس میں جوائنٹ ڈالنے کے لیے اور آپس میں ملانے کے لیے ہے کسی کو لوہار بنا دیا کسی کو مٹی والا بنا دیا کسی کو گارا اور سیمنٹ والا بنا دیا اور کسی کو پتھر والا بنا دیا اور کسی کو ڈاکٹر بنا کر کہا اس کا بلغم دیکھو اس کا تھوک دیکھو اس کے پیشاب کی جانچ کرو یہ کون سی اچھی چیز ہے پیشاب نجیس ہے کارخانہ نجیس ہے کہا کہ تم اس کے معائنے میں لگ جاؤ اور اپنے محبوب بندے سے کہا کہ ساری دنیا جب غفلت کی نیند میں سو رہے ہو محبوب تیرے الٹا میرے کلام کو تو سینے سے لگا لے آپ زندہ ہیں تو آپ کی قیمت ہے آپ قبر میں ہیں تو آپ کی قیمت ہے آپ جانتے ہیں قیامت کے دن کوئی پیر کسی اور کوئی مرشد کسی مرید کے کام نہیں آئے گا کوئی استاد کسی کے شاگرد کے کام نہیں آئے گا حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک عالم اور ایک حافظ قرآن نہ صرف ہے کہ وہ جنت کے اندر جائے گا بلکہ اپنے خاندان کے سو افراد بعض روایت میں ہیں بعض روایت میں ہیں کہ سو گھرانے ایسے کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو کہیں گے کہ نہ صرف تجا بلکہ ان تمام کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے اپنے ساتھ جنت میں لے جا ہے ڈاکٹر کی فضیلت ہے انجینئر کی فضیلت اسی لیے مسلمان قوم کا کوئی بچہ جب کالج کو جاتا ہے امریکہ کا جال بینا نہیں ہوتا آکسفورڈ یونیورسٹی جاتا ہے برطانیہ جاتا ہے برمنگم جاتا ہے واشنگٹن جاتا ہے انجینئر بنتا ہے سافٹ ویئر ہارڈ ویئر ماہر بنتا ہے کچھ نہیں ہوتا لیکن ایک مسلمان کا بچہ جب بچہ لے کر نورانی قاعدہ لے کر علیف آ علیف زیر ای علیف پیش او پڑھنے کے لیے جاتا ہے اس کی ہوا خراب ہو جاتی ہے اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ اگر میری فرونیت کے ختم کرنے کے لیے کوئی موسا پیدا ہو سکتا ہے اسی نورانی فائدے سے پیدا ہوگا اسی بغدادی فائدے سے پیدا ہوگا ایک ملا نے یا اس کے ناک میں دم نہیں کر رکھا ہے جو ملا پورا بھی نہیں ہے موقف علے تک جو پڑھ رکھا ہے جو ایک آنکھ سے معذور ہے جو ایک پیر سے معذور ہے آپ بابا کے فون کیجیے اور اس کے میل کیجیے کہ ہم نے کیمیکل تیار کر رکھا ہے آپ کے بیٹھے ہاؤس کو تباہ کرنے کے لیے برباد کرنے کے لیے تو وہ کہے گا کہ بغیر پائلٹ کا طیارہ ڈرون بھیج کر میں تمہیں تباہ کر دوں گا یہی بیٹھے بیٹھے تباہ کر دوں گا آپ کہیے کہ ہم نے ہتھیار بنا رکھے ہیں آپ کہیے کہ ہم نے گولا بارود بنا رکھا ہے آپ کہیے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ہم تیرے وجود کو ختم کر دیں گے کچھ نہیں ہوگا وہ کہے گا کہ ہم ان کا جواب پتھر سے دیں گے اور آپ کہیے کہ ملا عمر کی شاگردگی کو ہم نے اختیار کر لیا کروڑوں اربوں ڈالر وہ اپنی سیکورٹی پر لگا دے گا یہ کون ہے ملا اس کی نسبت کس سے ہے کون سے کالج کا منہ دیکھا تھا کون سے یونیورسٹی کا منہ دیکھا تھا اس سے شیطان بھی ڈرتا ہے اور شیطان کے پجاری بھی ڈرتے ہیں اللہ نے آپ کو وہ مقام دیا ہے کہ دنیا کے ہر فراؤن کو آپ للکار سکتے ہیں دنیا کی ہر طاقت اور دنیا کی ہر طاقی قوت کو اپنے پیروں تلے مسل کر سکتے ہیں قرآن کی طاقت ہے کی نسبت ہے دار رقم کی نسبت ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کی نسبت ہے اللہ نے آپ کو چنا ہے اسی لیے آپ دیکھتے ہوں گے فارسی جماعت میں پینتیس چالیس طلبا داخلہ لیتے ہیں دورے تک پہنچتے پہنچتے ان پینتیس طلبا نے اللہ تبارک تعالیٰ ان کی ناقدری اور ناشکری کی بنیاد پر کسی کو اول میں بھیج دیتے ہیں تیری ماں مر گئی تو چلا جا تیرا باپ مر گیا تو چلا جا تیری ماں کا پرسان حال کوئی نہیں ہے تیرے باپ کے کارخانے کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے کھیتوں کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے اور دورے تک پہنچتے پہنچتے پینتیس میں سے دو یا تین طالب علم پہنچتے ہیں یہ اللہ دکھا رہا ہے کہ ہم جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں تو کار کر بھیج دیتے ہیں اس لیے اللہ نے آپ کو چنا ہے نہیں شکر تم لن تم بل کفر تم اور اللہ نے کہا شکریہ ادا کرو اے اللہ کسی کو آپ نے کرکٹ کے لیے چن لیا دلی ڈاڈا کے لیے چن لیا دنیا کے گندے علوم کے لیے آپ نے چن لیا مولا کسی کو پتھر کے لیے لوہے کے لیے نالیوں کے صاف کرنے کے لیے پیشاب اور پاخانے کے اس پر معائنے کے لیے چن لیا اے اللہ آپ کے کلام کے لیے ہمیں چن لیا آپ کے محبوب کی روایتوں کے لیے ہمیں چن لیا آپ شکریہ ادا کریں اور جن راستوں سے یہ علم آتا ہے مدرسہ ہے مدرسین ہے اسٹاف ہے اور اس کے خدام ہیں آپ ان کی عزت کریں آپ ان کی تقریم کریں آپ ان کی تعظیم کریں یہ شکریہ ہے اور میں کہتا ہوں کہ چوبیس گھنٹے میں ایک وقت آپ روزانہ دو رکعت نماز اللہ کے دربار میں حدیث تشکر کے طور پر کہ رب کائنات گندی دنیا سے نکال کر آپ نے صفا کا ماحول دیا دار ارقم کا ماحول دیا قال اللہ کال رسول کا ماحول دیا مولا جب باہر جاتے ہیں گندے سکتی ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والے گانے کہ جن کو سن کر ہمارے ایمان کا جنازہ نکل جاتا ہے یہاں چاہ کر بھی وہ ہم کام نہیں کر سکتے صبح اٹھے تو قرآن ہے دوپہر میں تو حدیث ہے رات میں دعائیں ہیں مسائل ہے فقہ ہے اب اللہ کا شکریہ ادا کرے اور اس کی قدرداری کریں اپنے آپ کے اندر حوصلہ بنائیں کہ دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور طاقت اللہ نے ہمارے سینوں کے اندر چھپا رکھی ہے اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب کروائے اور اللہ اللہ